اس کے بعد اس عمارت کو کوئی تعمیر بھی نہیں کر سکتا لیکن اس میں ایک پہلو ایسا ہے جس کو ابن عربی نے سمجھایا ابن عربی دو ہیں ایک ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور وہ محی الدین ابن عربی کہلاتے ہیں دمشق میں ان کی قبر بھی ہے تو صاحب فتوحات مکیہ اور اور بہت بہت بڑے اولیاء اللہ میں شمار کیے جانے کے قابل اور ایک یہ ابن عربی دوسرا ہے اب ان میں چونکہ چند ایک چیزیں مشترک ہیں اس لیے ان دونوں کے ناموں میں اشتباہ ہو جاتا ہے اب دونوں کو ابن عربی کہتے ہیں عام طور پہ دونوں ہی چھٹی صدی کے ہیں پھر دونوں اسپین کے ہیں دونوں مال کی تو اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو شبہ پڑ جاتا ہے تو جس ابن عربی کا ذکر پہلے کیا ہے کہ اولیاء اللہ میں سے وہ شہر کے اکبر کہلاتے ہیں یعنی بڑے شہر اور دوسرے جو ابن عربی ہیں جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے یہ ناصبی ہیں اور بہت سے لوگ جن کو ان کے احوال کی مکمل طور پر اطلاع نہیں ہو سکی انہوں نے ایک اچھے لکھا ہے کہ یہ سنی ہے لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ ناصوی شاہد العزیز صاحب محدث سیلفی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتوا میں جو چیز لکھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ناصفی تھے اور ہم نے بھی اس پہ لکھا ہے اور ہمارے اساتذہ میں محمد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے تھے اور بڑی تحقیق کے بعد وہ کہتے تھے تو ان کی اللہ واسم میں القواسم دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر نواسب کا کتنا اثر تھا شاہ العزیز صاحب محدود سیلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ان کے خلاف لکھتے ہیں تو یہ جو ہیں ابن عربی دوسرے انہوں نے امام غزالی اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ ملتا ہے تو انہوں نے کہنے کو تو ایک فکرا لکھا ہے لیکن اپنے اساتذہ اور سب کے متعلق لکھا ہے کہ امام غزالی اور یہ سب کوئی جتنا گروہ تھا یہ فلسفے کے پیٹ میں گھس گئے لیکن باہر نہیں نکل سکے تو یہ جو اتنا سخت جملہ انہوں نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ اثر ان لوگوں پر باقی رہ گیا تھا اور پھر جب یہ آئے ابن روش تو اس سے قطر ہی نہیں چھوڑی اس نے امام غزہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کسی کے صحافت الفلاسفہ فلسفیوں کی گمراہی تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام بھی رکھا کہ تحافت الصحافہ تحافہ گمراہی کی گمراہی یعنی گمراہی جو تھی فلسفیوں کی توڑ پھوڑ اصل تو یہ ہے کہ تباہی بربادی تو انہوں نے لکھا تباہی بربادی کی تباہی بربادی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتاب کا نام زلزلہ کسی نے رکھا تو اس کا جواب جس نے لکھا اس نے لکھا کہ زلزلہ زلزلہ در تو ایسی چیزیں چلتی ہیں مناظرے کے میدان میں بھی لیکن ان لوگوں کا علم بہت زیادہ تھا تو ابن رشت ان کے نمائندے تھے اور ادھر سے جن لوگوں کی عبادتیں ہیں ان میں بہت لوگ ہیں اور ان میں سے بڑی قابل ذکر شخصیت حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کی ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں میں نہیں پڑھا وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے مکتوبات کس کمال کی چیز ہیں اور حضرت نے کن کن علوم پر ان میں بحث کی ہے ایک فکرہ بھی ان کا ایسا ہے کہ اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ایک فکرہ بھی کبھی کوئی بڑا کہہ دیتا ہے تو بچہ نہیں سمجھتا لیکن وہ بڑا جانتا ہے کہ اس ایک فکرے کا کیا مطلب ہے باپ ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کھڑکیاں بند کر دو اب اس کا اتنا کہہ دینا بچے کی سمجھ میں نہیں آتا بچے کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آسمان کی طرف کیوں دیکھا تو موسم دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اب آندھی آئے گی کھڑکیاں کھلی ہیں ہوا آئے گی چیزیں گریں گی شیشے ٹوٹیں گے تو کہتا ہے اس کھڑکی کو بند کر دو اب بچے کو اس سمجھنے کے لیے کہ باپ نے یہ کیوں کہا ہے اس کے پیچھے عقل چاہیے تجربہ چاہیے بہت سی چیزیں چاہیے اب وہ کہے کہ نہیں پہلے مجھے اس کی سمجھ آئے پھر میں کھڑکی بند کروں گا تو پھر ہو چکا کام بس اسی طرح یہ بات لوگ اتنی گہری چیزیں لکھتے ہیں ان میں سے مجد الفطانی سرندی رحمت اللہ علیہ ہیں یہ مکتوبات کہنے میں تو دو جلدیں ہیں لیکن کمال کی چیزیں حضرت اس میں لکھی ہیں ہم جہاں کسی مرتبہ پہنچے تھے وہ یہ بات تھی کہ مجدد رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو الہیات کے بعد میں کہ مقصد اثنا زبان جو سب سے بڑا مقصد ہے زندگی کا اس کے بارے میں یہ فلسفی جھوٹ بولتے ہیں مستقل ایک پورا موضوع ہے اور الہیات میں شریعت کے جتنے بھی موضوعات ہیں سب سے پہلی چیز ان میں ترجیح عقیدہ ہے اور عقیدہ جو ہے اس کا تعلق علم کلام سے اور اسی کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں اور اگر کسی انسان کو عقیدے کی مباحث نہیں معلوم تو آدمی در حقیقت علماء میں شمار کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے اس لیے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا سب سے پہلا مدعا یہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے درست ہوں اسی لیے فکے اکبر بھی لکھی اور اسی لیے بسرا میں کئی سال تک وہ جاتے رہے کیونکہ بسرا میں عقیدے کے بارے میں اہل بدعت جو تھے ان کے نظریات تھے اور ان کے ساتھ مسلسل ان کے مناظرے جاری رہے جو اس امت کا پہلا دور تھا اس میں علم زیادہ تھا اس لیے علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے عقیدے کی بدعات زیادہ تھی جب عقیدے کی بدعات زیادہ تھی تو اہل سنت والجماعت کے علماء انہی عقائد پر انہی چیزوں پر بحث کرتے تھے کیونکہ ان کے مقابلے میں متضلہ تھے ان کے مقابلے میں خوارج تھے مرجیا تھے قدریا تھے فلاں تھے فلاں تھے اور امت کے آخری دور میں چونکہ علم رہا نہیں بلکہ اس کی بجائے عملی بدعات کا ضرور ہوا تو اس لیے جب وہ علمی اتنا نہیں رہا تو امت کے جو آخری دور ہے نا پچھلے دو سو تین سو سال کا اس میں عملاً بدعات زیادہ ہو گئی تو اس لیے عملی طور پر بدعات کے ٹکراؤ میں اہل سنت والجماعت کے علماء آ گئے اور وہ پچھلے دور کی بات باقی نہیں رہی کیونکہ وہ زمانہ تھا علمی عروج کا اور اب آہستہ آہستہ علم اٹھ گیا اور جو لے دے کے یہ رہ گئی تھی دین کی باتیں وہ اسی حد تک کہ مزارات سے چلے جاؤ یا نہ جاؤ عرص اور نظر و نیاز دو یا نہ دو اس چیز پہ مباحث ہوتی رہی اور اس کے بعد ابھی جو تیسرا دور شروع ہوا ہے انیس سو نبے کے بعد اب تو دین ہی کی طرف لوگوں کا رجحان باقی نہیں رہا دین سے ہی لوگ بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے نہ عقیدے کی بدعت ہے نہ عمل کی بدعت ہے یہی چیزیں جاری رہیں گی تو پھر رونا یہ نہیں رہے گا کہ مغربی طے تعلیم نے دین سے دور کر دیا کس چیز نے دور کر دیا ہے لوگ کلیتاً دین سے ہٹ جائیں گے جیسے کہ بالعموم آج کل اب انہیں کوئی شرم یا نہیں آتی کہ دین کے خلاف کوئی بیان دے دیں دین کے متعلق کوئی بات کہہ دیں یا اسلام کے متعلق کوئی مذاق اڑا دیں نہ کچھ ان کو پتا ہے کہ آگے سے اس کے متعلق اس کے خلاف کوئی بولے گا بھی نہیں تو اب معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ یہ دین میں وہ جو فرقہ ہے اور چیزیں ہوتی تھی جس کی شکایت ہوتی تھی کہ مولوی لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے یا کیا کرتے ہیں اب سرے سے دین میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے اب یہ بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ بگت کیا ہے اور سنت کیا ہے تو اس لیے سے مجدد الفطانی رحمت اللہ نے جو لکھا ہے نا فکرا کہ مقصد اسناد وہ کاذبہ اند اور یہ جھوٹے ہیں اس اعلیٰ ترین مقصد میں تو اعلیٰ ترین مباحث جو تھی وہ عقیدے کی تھی اور عقیدے میں بھی الہیات کی مباحث تھی پھر رسالت کی مباحث تھی الہیات کے ضمن میں ہی کہیں کہیں یہ تقدیر کو بھی بعض علم کلام والے لے آتے ہیں کیونکہ وہ تقدیر کو بھی اللہ کی صفات میں شمار کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کالا شانو کی صفات کو بس ایک خاص حد تک سمجھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ سمجھا نہیں جا سکتا اسی طرح تقدیر کو بھی بس ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ انسان کے بس کی بات نہیں اسی لیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جنت میں جا کر سب سے پہلا اقدا جو انسان کا لوگا ہوگا اور سب سے پہلی چیز جو انسانوں کو سمجھائی جائے گی وہ تقدیر ہے اس کے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور انسانوں کی عقل اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ تقدیر کے مسئلے کو جا کر جنت میں سب سے پہلے سمجھیں گے ان کا کشف کہ یہ ان کا اپنا کا کہ کچھ بھی ہو لیکن ان کا خیال یہ ہے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تقدیر پہ بہت سے لوگوں نے پوری پوری کتابیں کی ہیں یہ ابن سینا ہے اس کے شارے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ وغیرہ لیکن ایک جگہ پر پہنچ کے ان لوگوں نے بس قلم رکھ دیا اور کہا اس سے زیادہ تقدیر پہ بات نہیں کی جا سکی حضرت ہیں کہ خدا کی ذات اور صفات ان چیزوں کو سمجھنا یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اس لیے یہ جتنے بھی صوفی تھے پچھلے یہ اپنے مریدوں کو خاص طور پر عقیدہ سکھاتے تھے ایسے نہیں ہے کہ بیٹھ کر لیا اور اللہ اللہ کرنا سکھا دیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اس سب سے پہلے عقیدے کا پوچھتے تھے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتاتے تھے کہ خدا کی آٹھ صفات پر ایمان لانا ضروری ہے علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تقویم یہ اللہ کی صفات ہیں اور عشاعرہ اور معتریات کی کیا اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور چشتیوں کے حالات میں سب سے زیادہ مستند کتاب سید الاولیاء ہے اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو چشتی حضرات کے حالات بہت مشکل تھا صحیح حالات کو ڈھونڈنا کیونکہ چشتی پہلے ایک ہی چلے آتے تھے جشن یہ تو فیض الدین مسعود گنج رحمت اللہ علیہ اپنے سلسلے کے مجدد تھے تو ان کی تجدید ایسی زبردست تھی کہ اس کی وجہ سے دو شاخیں آگے کو بن گئی جو ہفتے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے شاخ چلی ہے یہ چشتی نظامی ہو گئے اور جو چشتیہ سلسلے کی شاخ صابر صابر کلیری رحمت اللہ چلیا وہ چشتی صابری ہو گئے چشتی صابری جو تھے وہ بہت دھیمے رہے حضرت صابر رحمت اللہ کے بعد اتنی بڑی بڑی شخصیات نہیں آئیں جتنی غالب شخصیات آئی ہیں چشتیہ نظامیہ میں اور یہ چشتیہ نظامیہ چلتے رہے چلتے رہے حتیٰ کہ فخر الدین دیکھ بھی رحمت اللہ ان میں آخری نمایاں بزرگ تھے بڑا ہلکا تھا فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ کا اور فخر الدین نظامی دیوی رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ مرید تھا یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے اپنی شاعری میں بار بار جو ہے فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے اور ان کے بعد جو سلسلہ زیادہ چلا پھر وہ سیال شریف کی گدی تھی شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے تونسا کی گدی تھی پھر ان سے آگے گولڑا کا سلسلہ چلا اور پھر جب ان میں یہ تباہی پھری ہے اس کی وجوہات اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو تین تین سو کلفا چار چار سو کلفا جب اتنی کثرت سے خلافتیں بٹنے لگی لوگوں نے کہا یہاں تو بالکل مذاق بنا ہوا ہے جس آدمی نے دو چار اچھے خواب دیکھ لیے بس خلیفہ ہو گیا تو سلسلہ چشتیہ نظامیہ اس وجہ سے برباد ہوا اب جب یہ برباد ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ چشتیہ سابریہ میں بڑی شخصیات آ گئی سابریوں میں جو بڑی شخصیات آخری دور میں پیدا ہو گئی وہ تھی حضرت حاجی مداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال یہ تھا کہ انہوں نے سلسلہ نقش بندیہ کا سلوک طے کیا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے انہوں نے نقش بندیا اور نقش بنوریہ دونوں میں انہیں خلافت حاصل دی اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ مجھے ضرورت ہے ابھی اور کچھ کرنے کی پھر میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بیٹھ ہوئے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کا سلسلہ صاحب دیا تھا بس اس کے بعد حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت خلفا ہوئے بہت زیادہ سو سے بھی زیادہ اس لیے کہ بیٹھ کا ہلکا بہت بڑا تھا حاجی صاحب رحمت اللہ کے خلفاء میں کسی کا سلسلہ نہیں چلا سوائے ایک ازمان شیر احمد صاحب منگوئی رحمت اللہ علیہ کے وہ سلسلہ چلا تو یہ سب چشتی صابری ہو گئے سب سے مجدد الحسانی رحمت اللہ علیہ یہ اسی نقش بندیہ سلسلے میں بار بار زور دیتے ہیں اللہ تعالی کی, کی صفات پر یہ چیز چیز چشتیوں میں بھی تھی اسی لیے سیر الولیا میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ لکھا ہے جب میں پاک پتن پہنچا تو حضرت نے جو مجھ سے چیزیں پوچھی ان میں سے یہ پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑا اور فقہ میں کیا پڑا تو میں نے حضرت کو بتایا تو فقہ میں نے کیا کہ ہدایہ پڑھی ہے تو اس نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا علم کافی ہے پھر میں نے حضرت پوچھا کہ عقیدے میں سب سے پہلے پوچھا تو میں نے کہا عقیدے میں یہ یہ چیزیں پڑھی ہیں تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے اور ابو شکور سالمی رحمت اللہ کی کتاب التمجید پڑھنی پڑے گی مجھ سے تو پھر کتاب التمجید حضرت نے سبتن سبتن مجھے پڑھائی اب کتاب التمجید پڑھیں گے تو اس میں کے پورے افواہ ہیں رسالت کے ابواب ہیں تقدیر پر بحث ملتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بحث ملتی ہے وہ ساری عقیدے کی تصحیح کی کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد سے پوچھا کہ قرآن یاد کیا ان کا نہیں اس فرمایا قرآن یاد کرو کراط کتنی پڑی ہے میں نے بتایا تو فرمایا مجھ سے کراط پڑھنی پڑے گی اور چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھا چھ پارے کامل تجویز کے تحت حضرت نے خود مجھے پڑھائے تو اب ایسا شہر جو جو, جو اتنی تربیت کر سکتا ہو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب رائے پوری اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہی چھت کے تلے سارے سودے مل جائیں وہ دکانیں اب ختم ہو گئی اب تو جہاں سے جو چیز اچھی مل جائے بس لے لو وغیرہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو یہ چیزیں اتنی زیادہ ان لوگوں میں اس لیے تھی کہ وہ خود جامع اور کامل شفتی مجدد الفسانی رحمت اللہ ہاں یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے کہ جو حقیقت میں نقش بندی مشائق ہیں ان کے ہاں عقیدے پر اور اللہ کی صفات پر بڑا زور ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدے کو نہیں جانتا تو وہ آدمی بہت زیادہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے اب یہ بحث کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ الہیات کا ایک پورا مستقل حصہ ہے اب اب عام طور پہ جس چیز کو پوری دنیا میں اچھالا جا رہا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے اور سعودیہ سے کتابیں چھپ رہی ہیں کہ کہ الحد عز و جل اللہ کے لیے حدود کا ثابت کرنا خدا عرش سے چھوٹا ہے خدا عرش سے بڑا ہے عرش چھوٹا ہے کہ خدا چھوٹا ہے یہ سب کی سب چیزیں جو اب یہ چھاپ رہے ہیں پوری دنیا میں ان مباحث کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان مباحث کے ذریعے سے الہیات میں خالص وہ مطلب بیان کیا جائے جس زمانے میں ان لوگوں کا تھا جو تجسیم کے قائل ان ہمبلیوں میں کوئی بھی عیب نہ ہوتا تو دو عیب ان کے قیامت تک بھولنے والے نہیں اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ پورا ان ہمبلی فکا میں ایسا تھا جو اللہ کے لیے جسم کے قائد تھے معاذ اللہ اور وہ برملا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یہ چیزیں نہ پوچھو باقی جو مرضی پوچھو اور دوسری چیز یزید کی حمایت میں جو انہوں نے کتابیں لکھی اور یزید کی حمایت میں بھی اور اور اسی طرح علم رضی اللہ عنہ کی توہین میں جو کچھ انہوں نے لکھا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ابن جوزی رحمت اللہ جیسے آدمی نے لکھا کہ سمندروں کا پانی بھی تمہارے چہرے کی سیاہی کو نہیں دھو سکتا یہ دو کرتوت تم نے ایسے کیے ہیں ہنگلیوں اس لیے اللہ کے بارے میں جسم کا قائد ہونا یہ اب پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ خاص طور پہ جو وہابی علماء ہیں اس مسئلے کو چھیڑے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے اس کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہے اور اللہ کی فرماتے سے جو سب سے بڑی شریعت کی چیز ہے الہیات اللہ کی صفات اس معاملے میں یہ فلسفی جو ہیں جھوٹے ہیں انہیں کیا پتا یہ کیا چیز ہے وہ مخالف کتاب و سنت اطلاق حکامات اور انہا کے سراسر جہل مرکب نصیب شامل اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی عقل سے جو کام لینے والے لوگ ہیں یہ کتاب و سنت کو جھٹلاتے ہیں کتاب و سنت کے مراد کو نہیں سمجھ سکتے مکمل طور پر جاہل مرکب میں مبتلا ہے جاہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جاہل ہو اور پھر یہ بھی نہ پتا چلے کہ میں جاہل ہوں ایک تو آدمی جاہل ہوتا ہے اچھا علم کی بھی یہی مصیبت ہے جب تک علم نہ آئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جاہل ہوں دنیا میں ہر آدمی کی مجولات زیادہ ہیں اور معلومات کم ہیں کائنات میں ہر آدمی اس کی مجمولات زیادہ ہیں بہت سی ہزاروں لاکھوں کروڑ چیزیں جو ہر آدمی نہیں جانتا اور جو جانتا ہے وہ بالکل تھوڑا سا جانتا ہے تو جو تھوڑا سا جانتا ہے جتنی جتنی اندر کی روشنی بڑھتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا مجھے تو تب تک یہ بھی نہیں پتا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا ہر آدمی کی جہالت زیادہ ہے اور علم کم ہے اور علم کی مصیبت یہ کہ جب علم آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ارے میں جاہل ہوں جب تک علم نہ آئے تو جہالت کا بھی پتہ نہیں چلتا تو جاہل بھی ہو اور پھر اس کے بعد اپنی رائے پر اصرار کرے یہ جاہل مرکب ہے اسی لیے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو چیزیں جب ظاہر ہو جائیں تو پھر عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور اتنے سخت الفاظ آئے ہیں آپ نے جب امت میں تم دو چیزوں کو دیکھو گے اگر کسی علم والے نے اپنا علم ظاہر نہ کیا تو اللہ کی لانت اس پہ پڑے اور اللہ کے فرشتوں کے پٹار پڑے اور تمام دنیا کے لانت کرنے والوں کی لانت اس پہ پڑے اس کے علم پہ بھی اس پہ بھی یعنی مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا کیوں علم ظاہر نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت میں بدعت ظاہر ہونے لگے اور جب میری امت میں دوسری چیز صحابہ رضی اللہ کو برا کہا جائے تو پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس کو ظاہر کرنا وغیرہ لانت پڑے یہ حدیث ایک تو نے نقل کی ہے ایک اتنے عثاک احمد اللہ علیہ کو پڑھا تو ان کی تاریخ میں بھی یہ حدیث مل گئی اس پہ بچے بہت اہل علم نے بحث کی ہے اس کی صنعت میں بھی بعض نے ذوق نکالا ہے لیکن حقیقت یہ ہے <laughs> کہ اب بدتی آدمی اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا جاہی حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ یہ جتنی بھی غیر کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کی پیروی کی جائے عقل کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں سراسر سراسر جہل مرکب نصیب نصیب شانت ان ان, ان لوگوں کو جو لوگ محض اپنی عقل کو ہر چیز میں داخل مانتے ہیں ان کے حصے میں سوائے جہل مرکب میں کچھ نہیں آیا وہ قدام اعتبار نمودہ آئے مگر بر قبیلے تحقم و استحزاب تشوا یہ محض اپنی عقل کا استعمال کر کے غیب کے حقائق کا مذاق اڑاتے ہیں غیب کے حقائق کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں اب ایک کہتا ہے جی عذاب قبر ہمیں تو نہیں سمجھ آتا کیسے عذاب قبر ہوگا وہ حدیث سنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرواز کیا کہ قبر مردے کے لیے تنگ اور مستی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ قبر ہے میں دیکھ رہا ہوں نہ تنگ ہو رہی ہے نہ مستی ہو رہی ہے تم اس بات کو کہتے ہو اسی طرح غیب کے بہت سے حقائق ہیں اب مثلاً غیب کی ایک بہت بڑی حقیقت جس کو ظاہر ہونا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح کا آنا ہے اور وہ کہاں ہے اس پہ عقلی شکل آپ پیش کریں گے کیوں کہتے ہو سیدنا مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اچھا بھی وہ وہاں کھاتے کیسے ہیں دو ہزار سال گزر گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے ان کی عمر کیوں زیادہ نہیں ہو گئی وہ بوڑھے کیوں نہیں ہو گئے اب یہ سارے اپنی دلائل دے دے کے اصل میں احادیث کی تقسیب کرنی ہے اور ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے ایک طرح کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ وہ ہر مرتبہ اس بات کو کہیں ہر مرتبہ اپنے مثالوں میں لکھیں ان میں تین چار شخصیات بہت نمایاں ہیں وحید الدین خان صاحب اب عام طور پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ اپنے زمانے میں انتقال کر گئے اب کسی نے نہیں آنا اس وقت جون کا جو شمارہ آیا ہے اس میں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے فرماتے ہیں عیسیٰ بھی آ چکے ہیں مہدی بھی آ چکے ہیں دجال بھی آ چکا ہے صرف اب لوگوں کا پہچان ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں عیسیٰ کون ہے اس زمانے میں مہدی کون ہے اس زمانے میں دجال کون ہے جتنی احادیث بارے میں آئی ہیں سب غلط اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں انتقال ہو گئے آپ دوسری شخصیت کو دیکھ لیں رامدی صاحب کے اب تو تشریف لے گئے پاکستان سے رامدی صاحب بھی وہ کہتے ہیں علیہ السلام السلام کا اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا اور بہت ایسے دو تین مل جائیں گے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ عالمی غیر کو وہ اپنی عقل پر پرکھنا چاہتے ہیں حالانکہ عقل کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ان سے پوچھے کہ ایک آدمی کو خدا ٹائم سے باہر نکال دے خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں ہر کوئی مانتا ہے اللہ کی قدرت میں اس لیے ٹائم اور اسپیس اللہ نے پیدا کی نا زمانہ اور مکان خدا نے پیدا کیا ہے شروع سے نہیں تھے ایک آدمی کہتا ہے اللہ اللہ عرش پہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ اچھا بھائی تو جب عرش نہیں عرش مخلوق ہے یا خالق ہے وہ کہتے ہیں جی ظاہر عرش مخلوق ہے ہم کہتے ہیں جب عرش نہیں تھا تو اس وقت اللہ کہاں عرش تو اللہ نے بعد میں پیدا کیا نا جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں کہتے جی کہیں تو ہم کہتے ہیں جہاں تھا وہیں ہے ابھی چھوڑ دو اس بحث الان کا مکان اللہ اب بھی وہیں ہے جہاں اس وقت تھا عرش تو خدا نے بعد میں پیدا کیا یہ کیا تو کہہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوئے معاذ اللہ اسی طرح عقل اتنی بڑی بات نہیں علیہ السلام کو خدا نے زمانے سے نکال دیا زمانے سے جب نکال دیا تو جب ٹائم سے کوئی آدمی نکل جاتا ہے تو اس پر زمانے کے اثرات مرتب ہی نہیں ہوتے اب زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ یہ لوہا ہے یہ ممکن ہے پانچ سو سال بعد چل جائے زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آدمی ہے ساٹھ ستر سال کے بعد وہ مر جاتا ہے زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پہاڑ پہ پہاڑ دو دو تین تین چار چار دس دس ہزار سال پہاڑ اسی طرح کھڑا رہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں اللہ نے ٹائم سے نکال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں خدا لے گیا ٹائم سے نکال دیا خدا نے وہ گزنا اتنا سفر اور واپسی یہ کیسے ممکن تھی تو کسی چیز کو اللہ نے ٹائم سے نکال دیا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اثرات مرتب ہونے سے روک دیا تو اب کیا مسئلہ رہا کون سی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کن وہ جملہ ہے خدا کا اور خدا کا جو جملہ ہے اسے غذا کس چیز سے ملنی چاہیے ہے جسم جسم چاہتا ہے کہ غذا ملے اور مادے سے غذا ملے ایک ہے روح روح کہتی ہے مجھے مادے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم دودھ پیو یا پانی پیو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم گوشت کھاؤ یا دال کھاؤ میرا تم سے تعلق اتنا سا ہی ہے کہ میں تمہارے جسم کے اندر ہوں جس دن تمہاری موت آئی اور میں تم سے الگ ہوئی میرا جہان اور ہے تمہارا جہان اور ہے تمہاری ان چیزوں کی مجھے کوئی لذت کوئی چیز ایسی ہے نہیں روح کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے تو یہ جو روح ہے اللہ سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا ان سے کہ یہ کوئی روح میں نام ربی روح میرے اللہ کا حکم ہے یہی کا مخلوق ہے اسی لیے عیسا علیہ السلام والسلام جو پیدا ہوئے ہیں تو ان میں جو شان غالب ہے وہ اللہ کے حکم ہونے کی ہے اسے کیا ضرورت ہے ایسی غذاؤں کی جن غذاؤں سے جسم بچتا ہے روح کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ اور چیز ہے روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے ناپاک روح ہوتی ہے اسے گناہ کی ضرورت پیش آتی ہے پاک روح ہوتی ہے اسے ذکر کی ضرورت پیش آتی ہے اسی لیے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں میں مر جائے گا شریعت کہتی ہے اب یاسین پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو کیوں اس کی جب روح زندہ ہے وہ روح ہے نا اس میں تو جب تک روح باقی ہے روح کو تو وہ قرآن وہ ثواب وہ چیزیں چاہیے تاکہ روح خوش رہے اس انسان کی اس کے ساتھ تعلق ایسا قائم رہے بہت چیزیں ایسی ہیں لیکن یہ جو لوگ بالکل عقل میں پھنس کے رہ جاتے ہیں حضرت مجدد الانی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور قبیلے اطلاق بستی برہامہ شمردہ آئے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ایک آنکھوں والے کو اندھا کہنے لگے تو جس طرح آنکھوں والے کو اندھا کہنا کوئی دکھ نہیں بنتی اسی طرح ان فلسفیوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ اللہ کی ذات و صفات کو یہ جانتے ہیں بالکل ایسے یہ ہے جیسے آنکھوں کو الکندہ کو جمیا دن صفحا کے بے التظام طریقے انبیاء علیہ السلط والسلام کا تقلید صوفیہ الہیہ کے در ہر اثر از مطابعات نے انبیاء بودا انت علیہ السلط والسلیات طریقے ریاضت و مجاہدات اختیار نمودہ ہر زمانے میں یہ جو فلسفی بے وقوف ہیں انہوں نے انبیاء علیہ والسلام کے طریقے کو اگر چھوڑ دیا اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے زمانے کے ان صوفیوں کی پیروی کرنا شروع کر دی جو صوفیوں کے زمانے میں ریاضت اور مجاہدے کرتے تھے اگر صفائی وقت خود مغرور گشتہ اور اپنی جو چیزیں وہ دیکھتے تھے اس پر یہ فلسفی بہت مغرور ہو گئے اور خواب و خیال خود اعتماد کردان اپنے خواب و خیال پر اعتماد کرنے لگے وہ خیالی خود راہ مقتدا ساختہ اور انہوں نے جو کچھ نکش ہوا اس کو اپنا مقتدا بنا لیا دلو اور یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا یہ عبارت آگے بھی ایک جگہ آ رہی ہے انشاءاللہ اس کی تشریحات کرتے ہیں نمیتا انہیں پتا نہیں ہے بے وقوفوں کو جو ہمارے زمانے کے صوفی بنے بیٹھے ہیں ان سفا صفائی صفائی ہے کہ ظاہر ضلالت دارت جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے نہ صفائی پل یہ صفائی دل کی صفائی نہیں ہے کہ دریشہ ہدایت کے جہاں پر ہدایت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں قرض منوط مطابق امتیاز علیہ وصلۃ والسلام اس لیے کہ لوگوں دل کی صفائی جو ہوتی ہے وہ امبیا علیہ وصلاۃ والسلام کے پیچھے چلنے سے ہوتی ہے صفائے قرض و سیاست اور جو ان کی اپنی صفائی ہے طبیعت کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی سیاست اور ان کے اپنے معاملات ہیں اس کا تعلق کوئی خدا کے قرب سے نہیں تو آگے پھر لکھتے ہیں کارخانے ہی ان بزرگ والا جن کی میں تعریف کر رہا ہوں اور جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں جن کی پیدوی کرنی چاہیے بنزول ملائکہ معصومین از قید و مکر دشمن لڑین معقومت ہم علیہ عالم السلام ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں اپنے دشمن جس پہ خدا نے لانت کی ہے یعنی شیطان اس کی قید اور مکر سے اس کے سے محفوظ ہوتے ہیں اور یہ حفاظت ایسی ہے اور وہ ایسے محفوظ ہیں علیہ سلطان نقد وقت شان اللہ نے انہیں کے بارے میں کہا ہے شیطان سے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن پر تمہارا زور نہیں چلے آگے دیکھیے پھر اگر فرماتے ہیں ڈرتی ہے ضلالت ماندن یہ جو محض عقل پر بھروسہ کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ گمراہی کے ایک دشت میں صحرا میں اور گمراہی کی وادی میں زندگیاں بسر کرتے ہیں در رنگ آم کے ان کا حال یہ ہے کہ شخص سالہ آلات تیار تازر ایک آدمی کئی سال تک لڑائی کی تیاری کرتا رہا تیر تلوار نیزے ہر چیز بناتا رہا در وقت ہر دس تو پائے خدرا گم کردہ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو ایسا بوکھلایا لایا کہ سارا سامان جو تھا اس کا ختم ہو گیا کسی چیز کو نہیں چلا سکا اور اس کا کام سچنا رہا علوم فلسفی را مستفق و منتظم دانند وہ فلسفی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے علوم کو بالکل پورا کر لیا ہے اور ٹھیک راہ پر ہے اور غلطی اور خطا سے انگارنگ کو محفوظ ہو گئے حالانکہ ایسے نہیں کی بنیاد پہ اللہ کی راہ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دلائل بہت ہیں بالکل ٹھیک ہے خدا خدا سے بھی مقابلہ ہوا تو کو یہ کہہ لوں گا یہ کہہ لوں گا حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے لڑائی جب ہوتی ہے نا تو اس وقت ایک آدمی نے پوری تیاری کر رکھی اور لڑائی کے دن فوجی کے ہتھیار ناکارا ہو گئے لڑ نہیں سکتے اسی سے فارسی کا محاورہ بنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلائے کے بعد جنگ یاد میں آئے وہ نکا جو لڑائی کے بعد یاد آئے نا پر کلائے خود نہیں باعث کر اس اپنے منہ پہ مار لے سب جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس میں لگا دی کہ اللہ کی راہ یہ ہے یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے پتا چلا کہ یہ سارا اسلحہ جو تیار کیا تھا کسی کام نہیں آیا پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو عقل کا حال یہ ہے کہ عقل بالکل انسانوں کے کام نہیں آتی سفن علوم عقل در ادرا کے آنا کو خوبصورت اور بطور نبوت مربوط عقل کا حال یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے اپنا تصویر تسلیم کر لیتی ہے وہ نجات قربی اور انسانوں کی نجات جو ہے وہ اللہ کے انبیاء علیہ والسلام کی پیروی میں ہے حجت الاسلام امام غزالی درج تعالیٰ دلال میں فرمائے اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے منفرد میں اس چیز کی تشریح کی ہے وہ رسالہ بھی پڑھنے کے قابل رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ پھر اپنے مقتبات میں بار بار کہتے ہیں ایک خط جو حضرت نے لکھا ہے اس بحث کو مکمل کرتے ہیں حضرت کے مکتوبات مکتبات میں تو جگہ یہ مضمون ہے ایک سب جو حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے اور وہ بھی لکھا ہے کے نام کمال کی چیز ہے اس میں یہ حضرت نے بحث کی ہے کہ صوفیوں کو غلطیاں کہاں لگتی ہیں اور صوفی کس طرح گمراہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کا حال کیا ہے اور حضرت یہ سب لکھا ہے اپنے صاحبزاد محمد صادق کے نام حضرت رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے اور ان میں خواجہ معصوم صاحب اللہ حضرت کا سلسلہ چلا اور بہت چلا اور اللہ کا سلسلہ جو چلا ہے دوسرا وہ چلا حضرت حضرت کا سلسلہ شیخ آدم بنوری رحمت اللہ سے اس لیے شیخ آدم بنوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ جو محفوظ رہا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں تھے اور پھر اس کے بعد وہی سلسلہ جو تھا وہ انہیں پہنچا ہے اور شاہ شاہی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تک اور پھر یہ پہنچا ہے حضرت محب علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ نقش بندیا کی ایک شاہ تھی دوسری شاخ جو نقش بندیا کی تھی جو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے چلی ہے حتیٰ کہ حضرت کی اولاد در اولاد بھی جو چلی ہے آگے کو تو وہاں حضرت کے بیٹے پوتے پوتے یہ بھی جمع ہو گئے اور اسی طرح سلوک بھی چلتا رہا وہ بھوپال میں چلی بھوپال کی خانقاہ شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے اور جاننے والے تھے انہی کے اولاد میں سے تھے اور دوسرا سلسلہ جو چلا تھا وہ شاہ احمد سعید صاحب صاحب شاہ سعید صاحب رحمۃ اللہ تک پہنچا درمیان میں دلی میں جو تھی خانقاہی جانے جانا رحمت اللہ جب تشریف فرما ہوئے تو مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ بنائی اس خانقاہ میں آئے مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے رامپور سے لکھنؤ سے بلکہ نظرات کو بلوایا اور لکھنؤ سے بلوا کے دلی کی جو خانقاہ تھی ان کے حوالے کی شاہ سعید صاحب رحمت اللہ کے ذمے اور ایک جگہ خط میں یہاں تک لکھا ہے کہ بار بار عالم غیب سے مجھ سے تقاضا ہو رہا ہے کہ خان کا آپ کے حوالے کی جائے آپ جلدی پہنچیے اب تک ان کا سلسلہ چلا آتا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ کے نام جو خط لکھا ہے نا اس میں کمال کی چیزیں حضرت نے لکھی اس کو انہوں نے اس بحث کو لیا ہے کہ اصل سے کیسے گمراہی آتی ہے صوفیوں سے کیسے گمراہی آتی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بیٹے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بادت تحصیل دو جناب اعتقادی اگر توفیق عزتی ہی جلد سلطان رہنمونی رہنمونی فرمائے سلوک طریقہ طریقے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور دو بازو پرواز کرنے کے لیے آپ کو مل جائیں دو بازو کون سے کہ ایک تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو اور پھر دوسرے آپ کا علم ٹھیک ہو تو ان دو چیزوں کے حصول کے بعد عقیدہ اور عقیدے کے بعد صحیح علم تو پھر چاہیے کہ تم اس فضا میں پرواز کرو جو فضا کے ہاں سلوک کہا جاتا ہے مریدی سے کہتے ہیں از برائے انغرض کے زائد ازان اعتقاد و عمل حاصل کنند اس لیے کہ ابھی آپ کو اپنے علم اور اپنے عقیدے کے بعد ایک چیز مزید بھی حاصل حاصل کرنی ہے وہ امر مجدد بدت سارن اور وہ جو نیا کام ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے دو میدان آپ نے طے کر لیے میرے بیٹے نے عقیدے کو مکمل طور پہ سیکھ لیا علم بھی پڑھ لیا اساتذہ سے اب تم پرواز کرو تیسری چیز حاصل کرنی ہے اور فرماتے ہیں بلکہ مقصودانہ نسبت کیا آپ کو اپنے عقیدے میں اسلام پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اتنا حاصل کریں کہ ہر بتشکی کے مشفق ضائع نہ کر کہ شک ڈالنے والا آپ کے ایمان کو ہٹا نہ سکے آپ کے ایمان کو اس شک کی وجہ سے ختم نہ کر سکے یہ چیز ہونی چاہیے نہ نہ گردت و شب اور کوئی آدمی اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں آپ کو کسی شبے میں مبتلا کرنا چاہے تو اس میں نہ پڑے اس وجہ سے کہ پائے استدلال چوبی چوکی نہ کہ دیکھو عقل جو بھی دلائل ہمیں مہیا کرتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی عمارت لکڑی کے لکڑی کے پایوں پر کھڑی ہو اللہ ذکر اللہ کرو اور یاد رکھنا چاہیے کہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے علم کلام میں مسئلہ یہ ہے اور بہت سخت مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کا اللہ پر ایمان رسالت پر ایمان قیامت پر تقدیر وغیرہ وغیرہ جتنی ایمان کی چیزیں اگر کوئی آدمی اس کا ایمان دلائل کی بنیاد پہ ختم کر سکتا ہے اللہ کے خلاف دلائل دینا شروع کر دے رسالت کے خلاف دلائل دینا شروع کر دے قیامت کے خلاف دلائل دینا شروع کر دے تو یہ آدمی اگر ان شکوک اور شبہات کی وجہ سے اپنے ایمان میں خلل محسوس کرنے لگے تو کیا یہ مومن ہے یا نہیں تینوں آئمہ اور ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں سے اور امام احمد شافی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص مومن نہیں اس لیے آدمی سوچے یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان مسلمان صبح سے شام تک کہتے رہتے ہیں نا مل جائے کوئی انگریز مل جائے کوئی ایسا گورا سے زیادہ پڑا ہوا ہو ایسا مل جائے جس سے فزکس صحیح طرح پڑی ہوئی ہو تو دس منٹ میں بیٹھ کے ایمان کے ٹکڑے اڑا دے آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کس جہان کی بات کرتا ہے تینوں آئمہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہو یہاں وہ نیفا رحمت اللہ علیہ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کافر اس سے بحث کرے اور اسلام کے بارے میں چاہے اسے شک ڈال دے اور چاہے اس کے پاس جواب نہ ہو تو بھی اگر اقرار کرتا رہے گا اسلام کا تو یہ مسلمان سب سے کم درجے میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیا اسی لیے اس میں کلام کی مباحث میں آتا ہے کہ مشقق اگر شک ڈالنا شروع کر دے کسی آدمی کا ایمان اس سے اکھڑ سکتا ہے تو کیا وہ مومن ہے عام طور پر کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے چاہیے اپنے ایمان کی فکر کر اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے یہ دیوار ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ دیوار نہیں ہے یہ دیوار کی بجائے کوئی چیز لے لو گوبھی کا پھول ہے فرض کر لو اب وہ اتنے شبہات ڈالتا ہے اتنے شبہات ڈالتا ہے کہ گوبھی کا پھول ہے تو اس کا اندر کا یقین ہل جاتا ہے وہ کہتے ہیں شاید یہ گوبھی کا پھول ہی ہو دیوار نہ ہو ہومکا کہتے ہیں کیا ایمان تو کہتے ہیں پہلی اس کا ایمان کچھ نہیں ہے وہ تو صرف باتوں کی کھیل ہے اس نے کہا میں مومن ہوں دوسرے کہا نہیں ایمان کوئی چیز نہیں ختم ہو گیا وہ نیپر احمد اللہ علیہ ایک آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے چاہے گوبھی کا پھول اس کی سمجھ میں آئے لیکن زبان سے اگر اقرار کرتا ہے تو مومن اتنے کم درجے پہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے گویا فتوے میں بچایا وہ کرنا یہ چیز نہیں ہوتی معروم نے مصنوعی میں عجیب طرح سمجھایا ہے معروم رحمت اللہ کی مصنوعی کے کیا کہیں کہیں کیا کسی آدمی نے مصنوعی نہ پڑھی ہو اور مقوبات شریف نہ پڑھے ہو اور سام ہو تو اس میدان کی سمجھ سے آ نہیں سکتی کہ کیا چیز اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہے کیا چیز اب کس کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ آم میں مٹھاس کیسی ہوتی ہے وہ تو مٹھاس چکھے گا تو پتا چلے گا نا وہ کرنا مٹھاس کی کیا تعریف کریں گے گلابی رنگ ہے تو گلابی رنگ کیسے کسی کو سمجھائیں گے کیا چیز ہے اسی لیے مستری میں نے لکھا ہے کہ گھر کی بکری وہ پالی ہوئی تھی لمبا قصہ انہوں نے تو کیا ہے رحمت اللہ نے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ چار ٹھگ مل گئے انہوں نے کہا کس طرح بکری ہتھیار ہو اس سے ان کا کیا کریں بکری تو بڑی زبردست ہے دکھا یہ جاتا ہے کبھی کبھی دوسرے گاؤں میں لے کے میلے تماشے میں یا دکھانی ہے جس گھر سے بھی تو ایک کھڑا ہو گیا اور باہر جب یہ بکری ایک نکلا تو اس نے کہا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا بکری لے جا رہا ہوں فلاں اس کی یہ بکری ہے کہاں بکری ہے اس نے کہا یہ تم بھیڑیا ہے اس کا پاگل لوگ گھر میں پلی ہوئی بکری ہے بھیڑیا کہتے ہو اس فاصلے پہ دوسرا مل گیا اس نے بھی یہی پٹی پڑھا دی پھر تیسرا مل گیا اس سے کہا افسوس اس زمانے میں ایسے انسان پیدا ہو گئے کہ بھیڑیوں کو لے کے پھرتے ہیں اور بھیڑیا انسانوں کو پوچھے گا اس کیا جی، جب بار بار دیکھنا شروع کیا تو سمجھ گیا کہ اب بچے کو شک پڑ گیا اور جو چوتھا تھا اس تو چیف ماری اور گر گیا اس سے ہلایا کہ ایک آدمی گر گیا اس کہا کیا ہو گیا تمہیں اس نے کہا قیامت کا زمانہ آ گیا ہے کہ بھیڑیا اور انسان کی رستی پکڑ کے جا رہا ہے اسے بکری چھوڑی اور پاس تو ٹھگوں نے لے لی یہی ہوتا ہے مسلسل پراپوگنڈا گنڈا مسلسل مسلسل امریکہ میں ان سے ایک مرتبہ بات ہوئی وہ جو ہے سی این این والے تو ان کے جو بھی لوگ تھے جس وجہ سے ہم نے ان سے پوچھا یہ صبح سے شام تک ایک ہی خبر دہراتے رہتے ہیں دہراتے رہتے ہیں اس کے مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے انسانی نفسیات پر غور کیا ہے کہ بات سچ ہو یا جھوٹ اگر پچیس سے ستائیس مرتبہ دہرائی جائے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں تو اس دن صبح سے شام تک ہم چالیس سے مرتبہ دہراتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ پبلک کو یقین آ جاتا ہے کہ خبر ہوئی جو سی این این میں آ ہے یہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں اسی وجہ سے بکریاں بھیڑ بند وہ بھیڑیے بن جاتی ہیں سب سے مجدد رحمت اللہ بنواتے ہیں میرے بیٹے ایمان کی وہ کیفیت چاہیے کہ شک کرنے والا ظاہر نہ کر سکے یہ چیز مطلوب ہے اللہ ذکر اللہ ہے عین القلوف اور تطمئن القلوب کا جو درجہ ہے یہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے نیری علمی مواعد سے کچھ ایمان اتنا نہیں بنتا وہ نسبت ہمارے یسرے و سہولتیں حاصل کنند اور ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ انسان آسانی سے شرکت کے اعمال پہ عمل کر سکے کہ از امارہ ناشی بھی شبت اور جو بغاوت انسان کے نفس سے پیدا ہوتی ہے اس بغاوت پر قابو پایا جا سکے ظاہر گردن نفس کے تقاضے ختم ہونے چاہیے مقصود از سلوک طریقہ نہ آنا کہ صور و اشکال غیبی نہ مشاہدہ نمائے کمال کی بات لکھی فرماتے ہیں سلوک کو طے کرنا اس لیے نہیں طے کرایا کرتے کہ غیر شکلیں ظاہر ہونے لگیں اور اچھے خواب آنے لگے وہ انواروں معائنہ کنند اور سے کہیں نور ہوئے نظر اور رنگوں کو دیکھتا رہے ان خود و اللہ یہ سب دنیا یہ صورتیں جو نظر آتی ہیں اور جو اچھے خواب نظر آتے ہیں اور یہ جو صوفی نور کو دیکھتا ہے یہ سب دنیا لاب میں داخل ہے صبر انوار جتنی ہے اور اتنا نقصان ہوتا ہے جن لوگوں کو نور اور چیزیں نظر آتی ہیں کہ دس انہارا گزاشتہ بے ریاضت و مجاہدات کہ آدمی جب ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے تب جا کر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بعض آیات داللہ پر وجود مطالعہ ہاں انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ہونے پر دلیل بنائے اس کو باقی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب کی سب دنیا میں داخل اور درمیان ترقی صوفیہ اختیار کر دینے طریقہ ہے الگیا نقش بندیا سب اور میں بیٹے کو کہتا ہوں کہ صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے ہیں چشتی صابری سوردی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں قادری ان سب میں بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نقش بندیاں کا انتخاب کریں کیوں ان بزرگواران وارانظام مطابرت سنت نمودان اور یہ ہمارے بزرگ ایسے تھے اس سلسلے کے کہ وہ ہمیشہ سنت کی پیروی کو ترجیح دیتے تھے وہ اجتناب از بکر فرمود اور اجتناب رکھتے تھے بدر سے بچتے تھے لہذا اگر دولت مطابق دارن میرے بیٹے اگر سنت کے اتباع کی توفیق اللہ دے دے بعض احوال ہیچ نادارن آدار کمال کمال کی بات اور یہ رونا سونا یہ سوپیوں کے پاس اور یہ سب کچھ کش کچھ نہ ملے اگر سنت کی پیروی مل گئی تو بیٹے کوئی پرواہ نہیں وہ اگر باوجود مطابق خدور دانند اور اگر خواب بھی نظر آئیں حالتیں بھی تاری ہوں وجد بھی تاری ہوں کشف بھی ہونے لگے نور بھی نظر آئے سب کچھ اور سنت کی اتباع میں فرق پڑ جائے ان احوال نمی پسند ہمارے بزرگوں نے یہ حالت ٹھیک نہیں لکھی عظیم جاز یہی وہ وجہ ہے کہ سما اور رقص نہ تجویز کرتا ہوں جس نقش بندی میں شاید نے کبھی بھی اپنے سلسلے میں سما اور قوالیوں کو رقص کو کبھی جائز قرار نہیں دیا وہ حوالے کے بدآ مترتب شبد اور وہ حالات جو کہ مترتب ہوتے ہیں اس پر ناچ گانے سے قوالیوں سے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے قریب ہو رہا ہے اعتبار نہ نمودہ ایسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور قوالی اور رقص تو دور کی بات ہے ذکر جہل دانستہ ہم تو جہلی ذکر کو بدرت کہتے ہیں منی آن فروداس اور اس کو منع کرتے ہیں وہ سمراتے کے برآن مترتب شواد اور وہ سمراج جو مرتب ہوتے ہیں ذکر بل جاتے اتفاق با نن ہودا اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے ہم اتنے بدعات کے خلاف ہیں کہ روزے ب مجلس سے تعام کر ملازمت حضرت ایشان حاضر ہو دیں کہ ہمارے شہر خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت تھی ہم اپنے حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کے بڑے ایک چاہنے والے شیخ کمال کے یقین از مخلصانے اس سے خواجہ معبود جو ہمارے حضرت کے بڑے مخلص مریدوں میں سے تھے در وقت افتتاح تعام در حضور ایشان اسم اللہ را بلند کھانے کے لیے جب دسترخوان لگا تو انہوں نے کھانے میں بسم اللہ ذرا اونچی آواز سے پڑھ لی ایشان کا خوش آمد حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ بہت ناراض ہوئے اتنے ناراض ہوئے کہ بہتے کے زجرے بلیغ پر موزن یہاں تک کہ حضرت زور سے بولے اور تمبی کی وہ فرمودن اور فرمایا کہ برا منع گنا کہ جس نے بسم اللہ ان کی آواز سے پڑھی ہے شیخ کمال نے اس بدتمیز کو کہو ہمارے دفتر خان کے آئندہ مت بیٹھے در مجل سے کہا ہمیں ماں حاضر نہ شبت ہم نہیں دیکھنا چاہتے اسے اتنا بدر سے اجتناب تھا ہمارے حضرت کو حضرت سے ایشان سنی تھا ہم اور میں نے حضرت ہی سے سنا تھا کیسے خواجہ نقشبند علماء بخارا را جمع کر ہمارے سلسلے کے بانی خواجہ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے بخارا کے علماء کو جمع کیا وفا خانقائے ہنس امیر کلال گردہ بدن اور اس امیر کلال رحمت اللہ علیہ یہ نقشبندیہ سلسلے کے بڑے مشائق میں سے تھے علماء جمع ہو کے حضرت کی خانقاہ میں گئے تا ایشان راز کے رجار منع فرمائند تاکہ کہیں حضرت یہ جو آپ کی خانقاہ میں اونچی آواز سے اللہ اللہ کرتے ہیں نا یہ سب بدرت ہے نہیں کرنا چاہیے حضرت امیر گفتن حضرت امیر کلاس رحمت اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات بات چیت نے کی کہ ذکر حضرت اونچی آواز سے اللہ اللہ کرنا یہ ذکر بدرت ہے نہ سنن نہیں کرنا چاہیے ایشان در جواب پر مدند حضرت میرے کلال رحمت اللہ نہ سنیم آئندہ نہیں کر اکاب ان طریق ہر در درمن ذکر جار ان ہمام مبالغہ کا ہمارے اکابر تو سلسلہ نقش بندیا کے ذکر جہاں جس میں اللہ اللہ ہوتا ہے اس کو اتنی سختی سے روکتے تھے اور قبول نہیں کرتے تھے سماؤ و سواجت وہ وج کے گوئے قوالیاں سننا رقص کرنا بے خود ہو جانا وج کی حالتیں اس کا کیا ذکر ہے ہمارے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے آوال و مواجید بد اسباب نام شروع مرتب شبند یہ جو اچھل اچھل کے ذکر کرنا اللہ اللہ کرنا اور اس ذکر جات سے جو فائدے مرتب ہوتے ہیں مرز فقیر اس فقیر کے نزدیک از استدرا از کے استدراج ہے کہ اہل استدراج نہ والدہ اس لیے کہ کافروں کو اور بدتیوں کو جب ایسی چیزیں ملتی ہیں حال اور ذوق کی بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کشف توحید و مکاشفہ معائنہ درمایا صبر عالم تو ظہور میں آئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خواب اور نور جو انہیں نظر آتا ہے یہ اللہ کے قرب ہے حکمائے یونانو جوگیا اور براہما مانا شری کند وہ جو یونان کے گمراہ فلسفی تھے اور ہندوستان کے جوگی اور ہندوستان کے برہمن ہندو ان کو بھی یہ سب کچھ نظر آتا جو تم سمجھتے ہو کہ یہ ذکر بلجار سے اللہ فخر قرب ملتا ہے یہ ہے چیز حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سب استظر آ جائے علامت احوال موافق ہم اس آدمی کی حالت ٹھیک جانتے ہیں جس کی حالت شریعت کے مطابق ہوتی ہے وہ اجتناب از ارتقاب امور محرمہ و مشتبہ کے بے دان جتما و لاب و ساتھ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ حرام کام جن سے بچنا ہے اور شبے والی کام جن سے بچنا ہے یہ قوالیاں یہ سما اور یہ رقص یہ سارے کے سارے اس بدبختی میں داخل ہیں جو اللہ نے کہا ہے لاہ و لاب کے متعلق ومن سے میں شیشتری لاہ الحدیث اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کے مقابلے میں گانے اور باز... گانے بجانے کی چیزوں کو خریدتے ہیں برشان من سرود نازل شدہ یہ اللہ نے اتنی لیے آج نازل کی تھی کہ لوگ ان چیزوں سے باز ہیں آگے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں بس کی ان را معذور دارے اتنا کافی نہیں ہے کہ ان صوفیوں کو ہم معذور سمجھیں وہ ملامت نہ بنیں اور میں انہیں کچھ ملامت نہ کروں انہیں شرمندہ نہ کروں وہ امر ایشان کا شانزہ سبحان و تعالیٰ مقبت دارے اتنا کافی نہیں ہے کہ جائز صوفی گمراہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے میں چپ ہو جاؤں ان کیا قول امام بھی حلیفہ امام بھی یوسف امام محمد معتبر اس میدان میں امام یوسف امام اور امام محمد کا فتوا اتارٹی ہے اس کو مانا جائے گا نام لے ابو بکر شبلی و ابی حسن نوری ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری جیسے صوفی ہم ان کی باتوں کو ان کے عمل کو نہیں مانتے وہ دلیل نہیں ہے صوفیان کام ان وقت ہمارے زمانے کے جاہل سوفیوں نے عمل پیران خدرا بہانا صاف یہ اس مر مٹے ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے کرتے تھے حضرت کے حضرت ایسے کرتے تھے اپنے پیروں کے عمل کو انہوں نے بہانہ بنا لیا سرود دین و ملت خود ملت خود پرستان اس گمراہ ہیں رہا ہے ٹھیک ہے سر یہ موسیقی یہ قوالیاں یہ ان کا دین بن گیا اور ان کے کے ان ان کا ان کا طریقہ بن گیا عبادت ساختہ انہوں نے اس کو خدا کی اطاعت اور عبادت میں داخلے دے الادین یہی وہ گمراہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا یہ مقصود وہ ہے حضرت مجدد الفطانی رحمت اللہ علیہ نے بقیے ادھیڑ کے رکھتی ہیں سارے صوفیوں کے جو جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بدعات کے ارتقاب سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اور اتباع سنت سے ہٹتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں اتنی سنت کی پابندی کی جو کام کی اور خلاصے کی باتیں ہیں ساری ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جاہل ہیں یہ اپنے مجاہدات میں جب خواب دیکھتے ہیں کشف ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ جا کر غیب پر حکم لگاتے ہیں فلاں قبر پہ گئے تھے اسے عذاب ہو رہا تھا فلاں قبر پہ گئے تھے وہ بڑا خوش تھا ماں اللہ جاتا پچھلے ٹائم اللہ علیہ نے ابتدا میں اسی لیے ان لوگوں کا مذاق اڑایا کہ ہمارے زمانے کے اتنے جاہل صوفی کہتے ہیں فلاں کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی فلاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں اس کے حالات کیا ایک عجیب دلچسپ قصہ بھی لکھا ہے شیخ نے ایک جگہ شیخ نے لکھا ہے کہ مصر میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ولی اللہ کی قبر ہے اور اس کی کرامت مرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ جانور جس کو افارا ہو جائے اس کی قبر پر جب لے جایا جائے تو یہ ولی اللہ کی اتنی کرامت ہے کہ اس کا پیٹ کھل جاتا ہے افارے کا مطلب ظاہر ہے کہ جانوروں میں مرض ہے ساری گندگی پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے اور بیمار ہو جاتا ہے جانور بڑا پریشان ہوتا ہے ابن رحمت اللہ کیا میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا یہاں پر وہ آدمی دفن ہے جو زندگی بھر رضی اللہ کو گالیاں دیتا رہا تو میں نے سمجھایا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جانوروں کو قبر کا عذاب پتا چلتا ہے تو جانور جسے افارا ہوتا ہے اور زندگی سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے جب یہاں لاتے ہو نا تو ایک عذاب قبر کو جب سنتا ہے تو اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے اور راستے کھل جاتے ہیں یہ ہے عذاب قبر دیکھ کر اس جانور کی کیفیت ہوتی ہے تم جسے ولی مان رہے ہو یہ حقیقت کچھ اور اتنے جاہل ہوتے ہیں لوگ اسی لیے یہ ذکر جہر دیکھو نقل نماز اس کے لیے فکا کہتے ہیں نہیں بلایا جا سکتا یہ بھی آ رہی ہے آگے نا شابان میں پندرہ شابان فکا نے لکھا ہے پندرہ شابان کی رات کو مسجدوں میں جمع ہونا کہ نفل پڑھیں یہ بدرت ہے وہ کہتے ہیں مت مسجدوں میں آؤ گھروں میں نفل پڑھو مسجدیں پر نمازوں کے لیے کہ تمہارے نوافل کے لیے فکا کہتے ہیں بالکل مقروع تحریمی ہے کہ نوافل کی جماعت کے لیے تدائیوں بلایا جائے یہاں کیا ہوتا ہے ذکر مل جا رہا ہے شیخ ذکر کر رہا ہے مرید آوازیں ملا ملا کے ذکر کر رہے ہیں یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی اس کو بھی تدائی بلاؤ اس کو بھی اس کو بھی اور اتنے ظالم ہیں کہ جب ذکر انہیں کہو آؤ قرآن پاک پڑھتے ہیں انہیں کہو آؤ جب سے قرآن میں جاتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں آؤ بیٹھ کے نماز کے مسائل کا مذاکرہ کرتے ہیں اس پہ نہیں اور انہیں کہو آئیں آج حضرت شیخ تشریف لا رہے ہیں ذکر ہوگا مجلس ہوگی تو اس پہ دل خوش ہو جاتا ہے اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ رضا فکر اللہ دینا مندو نہیں اور اللہ کی یاد کو چھوڑ کے جب ان کے بزرگوں اور مشائق کا ذکر کیا جائے یہ سب شرون خوش ہوتے ہیں پھر ان کے بیٹھ کے جھوٹے کستے سنو ہمارے حضرت ایسے تھے حضرت کے حضرت ایسے تھے فلاں ایسے تھے فلاں ایسے بھائی جو کچھ بھی تھے سنت کے مطابق زندگی تھی یا نہیں تھی نہیں تھی گئے جہاں بھی گئے حضرت اسی لیے اتنی سختی سے لکھا ہے کہ ہماری شہر کسی نے کھانے پہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھا کل جہان بدت میں ڈوبا ہوا ہے حال ہی نہ پوچھو بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ وہاں بھی بدعات ہیں کوئی کوئی جگہ ایسی نہیں جب ناتے نہ پھر دنیا ہنسنا بخی آخر پہ ہنسنا وقت نہ آزاد بہت زیادہ کرتبوں کے بعد بھی حدیث میں صرف ایک لفظ زیادہ مل جائے گا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے ہیں اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ پہ حسنا وقینا وزادنا وہاں چلے جائیں بید اللہ میں <clears throat> وہاں اس بزت کو دیکھو پھر اس کے بعد پڑھیں گے آگے یا عزیز یا غفار یا رب العالمین دہی ایک حدیث میں واضح طور پر ایک دعا آ گئی اب اس میں اپنے پاس سے اضافے کیوں کرتے یہاں کے چاہیوں کو دیکھو یہاں ایسے بر تذیر میں چاہے لیں واقعہ عذاب الحشر واقعہ عذاب القبر واقعہ عذاب وقتر واقعہ جی کتنی گردانے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ بدرت نہیں ہے کیا کیوں ایسے کرتے واقعہ عذاب اللہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے چپ ہو جائے کون سی کمی اس دعا میں رہ گئی ہے جو یہ اسے پوری کرنا چاہتا ہے یہ بدرت ہے ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں وہ کہتے تھے امام جب نماز پڑھا لے تو اپنے مسلے پہ بیٹھنا فکر ہے وہ کہتے مت بیٹھے جلدی کرے اٹھتے آپ بیٹھے رہتے ہیں دعا مانگیں گے اتنی لمبی جمعے کی نماز کے بعد اتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں کہیں کا ثبوت نہیں چلو بھائی کتاب و سنت میں نہ صحیح مجتہدین کیا ہی مل جائے یہ جمعے کے بعد اتنی اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں حیران ہوتے ہیں ہم یہ کتاب ساری جاری ہیں اور یہ ان لوگوں کی مسجدوں میں جاری ہیں جن کے مشاعر بداعت کی بے کنی کے لیے دنیا میں پہچانے گئے اتنی اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں جاندہ جان چھوڑو سنت موقع ہے فکہ نے مسائل میں شامی نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں جس نماز کے بعد سنت موقع ہے اس نماز کے بعد طویل دعا مکرو ہے مسئلہ مگر مسئلہ سمجھائے کون مسئلہ بتائے کون اور اگر امام نہ مانگے تو پھر مقتدیوں کو کون منائے کیا کرے کدھر جائے امام بھی بیچارہ مقتدی کہتے ہیں مطلب دعا کس چیز کی جب سنت موقع ہے تو ختم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر دعا مانگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور جی، یہ یہ ربنا آتنا فی دنیا یہ تو اب ہم ہیں نا جو کہتے ہیں شاطبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھیا لیتے سام بھی سننا پورے اسلام کے لٹریچر میں چودہ پندرہ صدیوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں تیرہ صدیوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر کسی انسان نے علیہ السلام کی سننا نہیں نہ پڑی تو اسے زندگی بھر سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ بدر چیز کیا ہوتی کمال کیا ہے شاطبی رحمت اللہ علیہ میں کوئی چیز نہ ہوتی شاطبی کا تصدیدہ ائمہ کی روایات کو جمع کرنا آپ کو جمع کرنا فٹائے مالکی میں ان کے کتابہ ہے ہاں کہ آدمی بچہ پیدائشی طور پہ نابینا ہے اور اتنی کتابیں لکھی ہیں اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے کمال کچھ نہ لکھتے شاطری رحمت اللہ علیہ علیہ السلام بھی سننا کافی تھی ان کی اور ابن ابن الحاظ امیر رحمت اللہ نے جو مدخل لکھی ہے آدمی ان دو کتابوں کو تیسری کتاب وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ہے الحق الحق الریقام المیت غریب الحق السری ہے ایسے ہی نام ہے تین کتابیں آدمی پڑھے تب جا کر دماغ میں یہ بیٹھتا ہے کہ بدعت کیا چیز ہوتی اپنے زمانے کی بدا آپ نے لکھی ہیں اور بکا رفتہ دن دنیا کی دعا میں لوگ جملے بڑھاتے ہیں یہ بدعت اور پھر کہتے ہیں جو بدترین بدتیں گنوائی ہیں کہتے ہیں وقت کی چیزیں نہ اہلوں میں منتقل کرنا یہ بدعت ہمارے زمانے میں ہے باپ عالم ہے بیٹا اس سے بڑھ کے مکتی ہے سبحان اللہ کیا کہنا اسے مدرسے کا اہتمام ملا ہاں، اسے مدرسے میں سمجھ گیا کیا کہنے سبحان اللہ اچھی سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے والد نے ایک محنت کی ایک جگہ بنائی اور بیٹا ہے خیال رکھے گا دوسروں سے زیادہ درد بھی ہے اور علم بھی اللہ نے والد سے بھی بڑھ کے دیا ایک یہ ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں کیونکہ باپ بڑا آدمی تھا لہٰذا بیٹے کو اس کی جگہ آنا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا ہے بھی رحمت اللہ آج کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ بدر بڑی اچھی بات اس پہ کی بڑی اچھی بات مفتی منیف صاحب نے کی <clears throat> مفتی منیف صاحب کا جس بھی گروہ سے تعلق ہو فتح جنگ روڈ پہ ایک ہیں جی صاحب انہوں نے پنڈی میں کانفرنس بلائی سارے اپنے مشاعر کو جمع کیا جو بھی کتاب تھی سب ہوتی رہی انہوں نے کہا کہ کسی طرح سنت الجماعت کے اس گروہ کا تعلق جو ہمارا ہے یعنی بریلوی اس سے زندہ رکھنا چاہیے اور صدارت کی مفتی منیف صاحب کی مفتی منیف صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلہ کو زندہ رکھنا ہے خانقاہوں اور مدارس کا تحفظ چاہیے اور بریلوی مقدمہ کو باقی رکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خانقاہوں میں جو مشائق آتے ہیں اور مدرسے میں جو موسم بنتے ہیں سب میرٹ پہ بناؤ میرٹ کے علاوہ کسی کو ہو نہ یہی چیز لے ڈوبی تھی ان چشتیہ نظامیہ کو مفتی صاحب اگرچہ وہ کسی اور چیز سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا جو اہل ہے اس کو لاؤ نہ اہل ہے لہذا بیٹا ہے لہذا اس کو دے دی جائے شاطبی رحمت اللہ علیہ نے بدت کے بقیر ایک ایک چیز دیتے ہیں یہ بھی دس ہے یہ ذکر بلجار دو طرح کا ہے ایک ذکر بلجار تھا مشاعد کرواتے تھے تعلیم کے لیے چشتیوں میں رہا قادری اضراف میں رہا کسی کو کوئی نہیں بلاتا تھا وہ کسی مریض کو تلقین کرتے تھے کہ دیکھو یہ ذکر اس طرح کرو بس ختم نہیں بات علاج تھا ایک یہ ہے کہ سب کو بلا لیا جائے جمع کر دیا جائے پھر کیوں جمع کر رہے ہو کیا تماشا ہے شریعت نفل کے لیے اجازت نہیں دیتی جمع کرنے کی آپ فکر کے لیے جمع کر رہے ہیں یہ وہ بداعات ہیں اور اس سے اس کے بعد جو حضرت نے فرمایا نا کہ وہ یوسف اور محمد کا قول معتبر ہے اور نوری کا نہیں رحمہ اللہ اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کہنا ہمارے حضرت کرتے تھے حضرت کرتے تھے حضرت کرتے حضرت اگر بدت میں مبتلا تھے تو تمہیں بھی اس بدت کے راستے پہ جلنا ہے صاف کہو کہ ہمارے معصوم تھے شیعہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم تھے ختم ہوئی بات تم بھی کہو لیکن عملاً اب حالت یہی ہے کہ جیسے اپنے اپنے بزرگوں کو بالکل معصوم مانتے ہیں ان کے اخبار ان کی باتوں کی توجہ کرتے رہیں گے یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ حضرت سے بھی بگڑ ہو سکتی تھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں اسی لیے حاجی امداد اللہ کا صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کا وہ نسخہ اٹھارہ سو تراسی کا اور اٹھارہ سو چھیاسی کا ہم نے دیکھا جس میں حضرت نے لکھی تھی بعض چیزیں ایسی گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ آیا تو حضرت میں چولہے میں ڈال دو حاجی صاحب کو چاہیے ہم سے پوچھ کے شریعت پہ عمل کریں کوئی نہیں مانتا کہ اب جب سے یہ تعصب چلا ہے اعتراض کا یہ چیزیں ایسی ہیں اسی طرح حضرت ثانی رحمت اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ دیکھو دونوں طرح ہوتا ہے نور انوار برکات اس کو بھی نظر آتی ہیں اس کو بھی نظر آتی ہیں دونوں میں فرق ہے اہل بدرت کے لیے یہ راہ مسدود ہو جاتی ہے وہ ہاوا کے سناتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر بھی سر سنتا ہے اور مریض بھی حضرت رحمت اللہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ انہیں دیکھ لے بعض اوقات اپنا خیال مجسم صورت میں آ جاتا ہے اور خیال میں وہ شکل دیکھتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اپنے خیال کو دیکھ رہا ہے اس میں کیا متاثر ہونا ہے یہ وہ چیز اسی لیے یہ جاہر صوفی پھر اسی بنیاد پر خواب میں سنا فلاں کے واقع کچھ بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ ملکوں میں انقلاب کی بنیاد ان خوابوں پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو تباہ کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ شاید میں رحمت اللہ کو پڑھا ہوا ہونا تو اکل گانے رہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں جا کے اہل حق کو بھی چیز پیش آتی ہے اہل باطل کو بھی چیز پیش آتی ہے پر کام کرنا ہے یہ شاید بتاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے سندھ کے ایک خاندان ہے سندھ میں کھوسو بڑے بڑے اچھے لوگ اس میں گزرے ہیں خیر ان کی کیا خاندان کی باتیں کرنی ان میں امین کھوسو تھے غالباً جو اپنے انہیں وزیر بھی بنا لیا تھا بعد میں غالباً یاد پڑتا ہے اس فیملی سے کوئی تھے یہ تھے یا کوئی اور تھے امین کھوسو جو تھے یہ تقسیم پاکستان سے بھی پہلے وہاں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عشق اور وہاں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جب روس میں اپنی قید اور یہ چیزیں روس روس کی جلا وطنی قید تو نہیں تھی جلا وطنی ختم ہوئی اور حضرت کو واپس یہاں بلایا گیا ہندوستان تو وہ پاگل دیوانے تھے حضرت کی محبت میں اور وہاں سندھی رحمت اللہ کے بڑے انقلابی جذبات تھے پھر وہ کمیونسٹوں کے نظام کو دیکھ کے چکے آئے ہوئے تھے اس لیے کمیونسٹوں نے انہیں جو بھی متاثر کیا یعنی کہ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے لیکن امین خوشو جو تھے وہ بہت بہت عزت کرتے تھے پاکستان بن گیا تو ایک مستقل جو دیوبند میں مکتب تھا جو شیخ الدین نبر اللہ مرکز کا اور شکل نبر اللہ محدود یہ ایسی شخصیت ہے جس کے دیوبند جمع بس اس کے بعد یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج تک نہیں مل کے بیٹھ سکے حضرت شکل رحمت اللہ علیہ نقطۂ اقتصاد تھے ان سب کا اور حضرت رحمت اللہ علیہ میں کمال تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے حضرت نبر اللہ مقدو نے معاملے کو محسوس کیا اور علی گڑھ تشریف لے گئے اور علی گڑھ سے جو گمراہی پھیلی ہے اس گمراہی کے اثرات انیس سو ستر اور پچہتر تک رہے ہیں یہ یہ خان جایا وغیرہ وغیرہ یہ اس زمانے میں جتنے سیکٹری تھے یہ بڑے بڑے لوگ یہ علی گڑھ کے ہی تو پڑے ہوئے تھے یہ علی گڑھ والوں ہی کی یونیورسٹی کی دین تھی ماشاء اللہ جو اب تک ملک میں مسلط ہیں آئلی قوانین اور یہ وہ تو شیخ اللہ کے بعد ان کا جو ایک مشن تھا کہ ملک کو آزاد کرائیں اس میں عزم سنجیر احمد اللہ کا اپنا کردار تھا تو امین خوشو صاحب جو تھے ان کو حضرت سے بڑا تعلق شبریز احمد اللہ کے بعد جو ان کی جگہ پر حدیث پڑھانے آئے وہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بہت بڑے بڑے شاگرد تھے ان میں سعید اکبر آبادی تھے سعید اکبر آبادی انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئے اور انتقال ابھی ان کا ہوا انیس سو چوراسی میں مئی چوراسی میں ایٹی فور میں انڈیا میں رہے سارا اور اس زمانے میں انور شاہ صاحب رحمت اللہ سے پڑھ کے دیوبند میں کینیڈا چلے گئے اور وہاں جا کے انگلش پڑھی اور پھر دلی والوں نے بلایا انگریزوں نے صرف اسٹیفن کالج تھا اس میں انہیں پروفیسر لگایا اور ضیاء الحق نے بھی ان سے پڑھا تھا تو ضیاء الحق بڑی عزت کرتا تھا اسی کے زمانے میں پڑھا تھا حضرت سے تو وہاں عید پر آبادی کے لیے رب نے بڑا زور لگایا جو پاکستان آئے وہ نہیں آئے انہوں نے کہا یہ تمہارا اسلام ہے نا یہ تم ہی اسے نافذ کر لو اور جانو ہم اس ملک میں نہیں آتے ان کی بیٹی تھی کراچی میں تو انہوں نے کہا آپ بہت بیمار رہنے لگے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے آئیے تو تشریف لائے اپنی بیٹی سے ملنے اللہ نے تقدیر ایسی لکھی تھی کہ کراچی میں انتقال ہوا دارالعلوم کراچی کے احاطے میں دفن ابھی بھی ان کی قبر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی مولانا اللہ سندھی علوم یہ کتاب جب پاکستان پہنچی تو امین کھوسو نے پڑھی انہیں بہت پسند آئی انہوں نے کہا یا اللہ حضرت سندھی رحمت اللہ تو چلے گئے اب ان کی زیارت کہاں ہوگی جس سے یہ کتاب لکھی ہے خدا بندہ وہی کہیں مل جائے کراچی میں کسی نے اڑا دی کہ آبادی جنہوں نے کتاب لکھی ہے حیدرآباد آئے ہوئے ہیں امین کروڑوں پتی آدمی ننگے چل پڑا حیدرآباد اتنا دیوانہ حیدرآباد پہنچ کے پتہ چلا کوئی نہیں آیا بڑے پریشان ہوئے صاحب خود بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دن سجد کے بعد ایسی مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا یہ ہے جو اللہ کہتے ہیں نا تصویریں نظر آتی یہ اس کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سب میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بات ہے امین فضو کہتے ہیں کہ میں مراقبے میں تھا صبح کی نماز کا ذکر کر رہا تھا دیکھتا ہوں تو وہاں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سامنے کھڑے تو میں تو پاگل ہو گیا جی چاہ کہ حضرت کے پاؤں چوموں اٹھوں تو جسم اتنا ہو جائے اٹھا نہ جائے حضرت ہنستے رہے اور ان سے فرمایا جس آدمی کی تلاش میں نا وہ لاہور آیا ہوا ہے تو میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو اٹھایا اور حضرت غائب ہو گئے کہتے تھے کہ میں نے فوراً بچوں کو کہا کہ جی، جلدی کرو مجھے لاہور جانا ٹرین جو چل رہی تھی چڑھ گئے لاہور آئے اس زمانے میں نعمت کدا ہوٹل تھا انارکلی بڑا اچھا ہوٹل گنا جاتا تھا کہتے ہیں اب نعمت کدا میں آ کے ٹھہر گیا پریشان کہ اب جاؤں کہاں صحیح اکبر آبادی جنہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت وہ فرما گئے ہیں تو لاہور اب کس سے پوچھوں اگلے دن جمعہ تھا جمعہ پڑھنے چلا گیا تو جمعہ پڑھا انہوں نے شیرا والا میں وہاں عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے وہاں عبید اللہ انور صاحب نے امین صاحب کو پہچان لیا جمعے کے بعد جب فارغ ہوئے تو امین صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ امین صاحب آج آپ کو ایک شخصیت سے ملاتے ہیں ہندوستان سے آئی تو میں نے کہا کون انہوں نے کہا ٹھہرے تو صحیح ملاتا ہوں سبوں میں لے گئے اور کہا یہ ہیں سعید اکبر آبادی ہندوستان سے آئے تو لپٹ گئے رونے لگے اور کہنے لگے صبح آج حضرت سامنے آئے تھے اور حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ان کو ڈھونڈ رہا وہ لاہور آیا ہوا ہے اور بس وہ چمٹ گئے خوشی سے اور کہنے لگے جو شیخ نے کہا تھا وہ سچ کا آپ کیا ہوا ان کے چند دن ہوئے میں یہاں لیکچر کچھ دینے آیا تھا پاکستان یہ ایسے صورتیں نظر آتی اہل حق میں حالات ٹھیک ہوں عقیدہ ٹھیک ہو کوئی مسئلہ نہیں ایسے ہو جایا کرتا ہے اور عقیدہ غلط ہو حالات غلط ہو تو پھر شیطان مجسم صورت میں سامنے آ جاتا ہے پھر کہتا ہے فلاں قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ اتنا نیاز نظر آئے گا وہ لے لینا فلاں جگہ چلے جاؤ ایک جگہ کھود لو وہاں سے تمہیں یہ چیز مل جائے گا آدمی اس کو حقیقت سمجھتا ہے پیسہ ملتا ہے حرام کی چیزیں ملتی ہیں اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں ایسی اس کو حقیقت سمجھتا ہے حالانکہ وہ گمراہی شاید آپ میں سے جو بچے ہیں نا پڑھنے والے ان کو ایک بات بتا دیں بس اس سے اور بھی وضاحت ہو جائے گی ایک مقدمہ تھا اس سلسلے میں مری گئے تو بچوں مری میں چوک میں جب پہنچے تو ظاہر ہے گرمیوں کے موسم میں ٹریفک وہاں رکی ہوتی ہے تو ایک لڑکا کھڑا تھا اور اس نے جی وہ غریب چیزیں پہنی ہوئی تھی بہت اچھی صحت بڑا اچھا تھا کا اور اس پہ نظر جب پڑی تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے رہے یہ ہے کیا تو جتنی لڑکیاں آتی تھیں اس کے پاس چلی جاتی تھی چلتی لڑکی بھی اس سے بات کرتی چلے گئے اپنا کام فارغ ہوئے واپس آئے تو واپسی میں اس کی جیپ ایک جگہ خراب تھی ہمیں موقع چاہیے تھا اس سے بات کرنے کا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا چلے گئی گاڑی خراب ہو گئی ہم نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں ہاسپٹل میں ٹھہریں اور گاڑی کے لیے وہاں سے بندہ بھیج دیتے ہیں وہ آیا کھانا وانا جو خدمت ہو سکتی تھی اس لیے کی کہ بات اصل میں پوچھتی تھی تو ہم نے بھائی مسئلہ کیا ہے لڑکیاں تم پہ مرتی کیوں پڑا کہنے کہ جی کیسے بتایا میں دیکھتا رہا ہوں یہ تماشے یہ بتاؤ مسئلہ اصل میں کیا کوئی نماز نہیں ہم نے نماز پڑھی بالکل نہیں پڑھی کوئی تعلق نہیں سونا پہنا ہوا ہے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس نے قرآن کی ایک آیت بتائی اس سے کہا وہ جو آیت ہے نا میرے پیر نے مجھے چلا کروایا تھا اور سوا لاکھ مرتبہ میں روزانہ اس آیت کو پڑھتا تو اب وہ میرے میں ایسی ہے کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں جس پہ بھی نظر کروں بلانا چاہوں تو فوراً ہو جائے تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ اللہ کہا یہ ذلو بھی نہیں کثیرن قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں یہ ہوتی ہے بات آدمی سوچے کہ کسی بزنسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے وغیرہ اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا اور دوسروں کو بھی اس میں مکتوب میں خط میں حضرت رحمت اللہ کچھ باتیں رہتی ہیں انداز کریں گے